یادیں پیاری منجو میں نے ابھی گاندھی جی کی سوان عمری دی سٹوری آف مائی ایک سپر یمنٹس او دے ٹروتھ پڑھی ہے یہ بہت دلچسپ ہے کتاب ان چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے جو گاندھی جی کے شروعاتی دنوں میں ہوئی سالٹ مارچ اور ہندوستان چھوڑو تحریک سے پہلے جن کے بارے میں ہم نے اسکول میں پڑھا تھا میں نے اس کتاب سے گاندھی جی کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ان کا بچپن بہت دلچسپ تھا ہر تجربے نے ان پر گہرا اثر چھوڑا مثال کے طور پر جب وہ تقریباً بارہ سال کے تھے انہوں نے شراون کے بارے میں ایک کتاب پڑھی کیا اپنے شراون کے بارے میں سنا ہے اس کے والدین نابینا تھے وہ ہر چیز کے لیے ان پر انحصار کرتے تھے اور شراون نے خود کو ان کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا نوجوان گاندھی جی نے شراون کے بارے میں ایک تصویری شو بھی دیکھا تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ شراون اپنے والدین کو کندھوں پر لکڑی کے کھمبے سے لٹکائے ہوئے ٹوکریوں میں لے جا رہا ہے شراون کی کہانی نے گاندھی جی کو بہت متاثر کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے شراون کے برابر محبت کے ساتھ وقف کر دیں گے ایک اور کہانی جس نے گاندھی جی کو دل کی گہرائیوں سے متاثر کیا وہ ہریش چندر کی کہانی تھی اپنے والد کی اجازت سے وہ ان کے بارے میں ایک ڈرامہ دیکھنے گی گاندھی جی بار بار اس ڈرامے کو دیکھنے گئے انہوں نے ایک بار بھی بور محسوس نہیں کیا کہانی کے مناظر ان کے ذہن میں منتقل ہو گئے وہ ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے تھے ہریش چندر نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں اس کا پورا خاندان غلامی میں بیک گیا پھر بھی وہ اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گاندھی جی ان جیسا بننا چاہتے تھے ہریش چندر کی طرح سب کو سچا کیوں نہیں ہونا چاہیے انہوں نے تعجب کیا یہ سوال دن رات ان کے ذہن میں سوار رہتا تھا گاندھی جی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ہریش چندر اور شراون دونوں ان کے بعد کے سالوں میں بھی ان کے لیے حقیقی زندہ انسان تھے گاندھی جی نے ایک اور بات کا ذکر کیا جو وہ اسکول میں تھے لیکن یہ بالکل مختلف تھے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جن کا انہیں بعد میں بہت پچھتاوا ہوا ہائی اسکول میں گاندھی جی کا ایک خاص دوست تھا جسے دوسرے لوگ ناپسند کرتے تھے سب نے گاندھی جی کو ان سے دور رہنے کو کہا کہنے لگے یہ لڑکا برے راستوں میں پڑ گیا ہے لیکن گاندھی جی نے کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے بس نہیں سنی آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر اس دوست کا گاندھی جی پر گہرا اثر ہوا ان کا ذہن بدلنے لگا جب دونوں لڑکے اکٹھے تھے تو انہوں نے کچھ ممنوع کام کرنے کی کوشش کی وہ سگریٹ وغیرہ پیتے تھے اس دوستی کے ختم ہونے کے بعد بھی گاندھی جی وہ کام کرتے رہے جو وہ جانتے تھے کہ غلط تھے انہوں نے پیسے بھی چرائے لیکن آخر کار ان کا ضمیر باغی ہو گیا گاندھی جی اس ہنگامہ کو بیان کرتے ہیں جس نے اس دور کے آخر میں ان کے ذہن کو بھر دیا ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کی برداشت سے زیادہ ہو گیا انہوں نے پھر کبھی چوری نہ کرنے کا عزم کیا اور انہوں نے اپنے باپ کے سامنے اعتراف کرنے کا فیصلہ کیا یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی میں اس درد سے ڈرتا تھا کہ میں اسے لاؤں لیکن میں نے محسوس کیا کہ خطرہ مول لینا چاہیے کہ اقرار کے بغیر صفائی نہیں ہو سکتی میں نے آخر میں فیصلہ کیا کہ اعتراف جرم لکھوں اسے اپنے والد کو پیش کروں اور ان سے معافی مانگوں میں نے اسے کاغذ کی پرچی پر لکھا اور خود انہیں دے دیا اس نوٹ میں نہ صرف میں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا بلکہ میں نے اس کے لیے مناسب سزا مانگی اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے جرم کی سزا خود کو نہ دیں میں نے بھی اپنے آپ سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا چار میں اپنے والد کے حوالے کرتے ہوئے کانپ رہا تھا اس وقت وہ ناسور میں مبتلا تھا اور بستر تک محدود تھے ان کا بستر ایک سادہ سا لکڑی کا تختہ تھا میں نے انہیں نوٹ دیا اور تختے کے سامنے بیٹھ گیا انہوں نے اسے پڑھا اور موتی کے قطرے ان کے گالوں پر ٹپکتے ہوئے کاغذ کو گیلا کرتے رہے ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچ میں آنکھیں بند کی اور پھر نوٹ پھاڑ دیا وہ اسے پڑھنے بیٹھے تھے وہ پھر لیٹ گی میں بھی رو پڑا میں اپنے والد کی اذیت کو دیکھ سکتا تھا اگر میں مصور ہوتا تو آج پورے منظر کی تصویر کھینچ سکتا تھا یہ اب بھی میرے ذہن میں بہت واضح ہے محبت کے ان موتیوں کے قطروں نے میرے دل کو صاف کیا اور میرے گناہ کو دھو ڈالا صرف وہی جانتا ہے جس نے ایسی محبت کا تجربہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے یہ میرے لیے اہنسا میں ایک عبرت ناک سبق تھا تب میں اس میں باپ کی محبت سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن آج میں جانتا ہوں کہ یہ خالص اہنسا تھی جب ایسی اہنسا سب کو اپنانے والی بن جاتی ہے تو یہ ہر چیز کو بدل دیتی ہے جو اسے چھوتی ہے اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں